اور اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے